الفتنا تو اشدو من القتل قرآن مجید ہے نا ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیں گے جس کو کہو نا مراد کہتا ہے مسلمان ہم ارے کلمہ کا قرآن مجید میں مسلمان کی نشانی کلمہ نہیں بتائی گئی سارا قرآن مجید کھولو ان مل مومن آزاد ہو کر اللہ وجل قلوب محبوب مومن وہ ہیں جو میرا نام لیا جائے دل کانپ جائے ہاں ڈر جائیں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 حق کہو پھر جو جان پر بڑے پھر سب ہاں، بھگتو کیونکہ ظالم حاکم ظلم کرنا ہے اس نے کتنا وقت تیسرا فتنہ زمین کتنے فتنے ہیں زن زر اپنے ہاتھ سے پیچھو وہ تم تو ہاتھ میں فتنا ختم فتنے ہیں کیا ارے اسباب فتنوں کے کیا ہے اسلام اسباب ختم کرتا ہے ارے کفر جرم کرا کر پھر سزا دیتا ہے یہ فرق ہے اسلام میں میری یہی بات تم سن لو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 میں جاؤ میں تمہیں دکھاؤں وہی بستی بریلویوں کی تھی وہی شیعہ کی ہے وہی بستی بریلویوں کی تھی وہی دیوبندیوں کی ہے وہی بستی بریلویوں کی تھی وہی مرزیوں کی ہے کیا ہے بدامالی کی وجہ سے یہ جو ہے انہوں نے بہشتی قرار دے دیا کہ تم بہشتی ہو اور فتح قیاس میں ہے یہ در شریف سے بحث بانٹنے والے فتح قیاس میں ہے جو کسی کو بہشتی کہے یا بحشتی خبر دے وہ مطلب جان نہیں ہے بحش خبر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 کیوں تم ان عبادت سے بہشت لینا چاہتے ہو تو میں میرا سوال ہے کہ صحابہ کو تو آسانی سے نہیں ملتا ہمارا اپنا بہشت ہے ہم سب کو بہشتی کرا جو ملاد میں ہے بہشتی ہے ملاد بھی ذات کی رسالت کی میلاد نا قد من اللہ وی اس با سفی ہم رسولہ رسول منان انفوسہم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 سواب چاہتی تو درو شریف پڑھ جرا نات خرچ کرے نا پی مدرسے دے بھائی مان جلے دیکھو نات خانی دا سوکھے کام نات خانی دا پروگرام بھیا کھڑے مدرسے دے اتنے مدرسے سوچ علم بالکل کوئی نہیں رسول کو جی نہیں دے آ دن جو بند نہیں آتے نہیں بولے بریل بھی بولے نا تو بہرحال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 صحابہ کہتے تھے ہم اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اور آیا ہمار سلنا کا اللہ کافت فتح محبوب ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا یہ سایت کا مستاق ہے دیوبند آفتو مینو نبے بادل کتاب فرو نبے باد وہ بے مانو بعد میری آیا تم پر ایمان لاتے ہو بعد نہیں آتے ساریاں کیوں نہیں مانتے یہ وہی منافق ہیں بعد مانتے ہیں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم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 مدد شیخ کو تھا تو ہم سے وعدہ لیا جاتا بتاون لال و وقت تک ہوا تم ایک دوسرے کی مدد کرو پرہیزگاری پر اور اچھائی پر بلا تعاون لال کسی ظلم اور ناجائز کسی کی مدد مت کرو تو مدد کرتا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بھائی مانو ہے اب میں دو آپ کو باتیں بتاؤں سکول والوں کی مگر ہے تمہارے عقل سے بار آتا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 توڑ پھوڑ نہیں کرنا جلوس نہیں نکالنے ہڑتال صرف حق کہو بس اس سے مت کہو حق کی برکت یہ ہے کہ دیکھو حق کہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے سدا والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء جزكي تسكي محمد المصطفى وعلى آله جزكي تسكي والا آسا دل سد کر سفار سا جانے اماں باد دال مش بسم الله الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين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 قبر جہنم ہر قسم قسم ہر یا آمنوا سلو آئی وسلموا تسلیما محبت ترقی دل نبی دے اندر ہدیہ و سلام دا نظرانہ پیش کرو سلا تو سلام عالی کا یا سیدی سو بندار اصلا تو سلامکیا سی دیا ہیر بند اصلا تو سلامکیا سیدن سلی وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين بانی محفل جناب برادرم مولانا محمد حنیف ربانی صاحب و دیگر علماء کرام سامعین کرام السلام علیکم حمد و سما درود ختم الانبیاء لہ التحیت بعد آج رانا فریاد ہے حق تعالی نفس و شیطان دے ہر در شرفت تو اپنی رحمت دی کامل رحمتی کا ملپنا اللہ جل شانہ حق بولنے حق حق دے دے چلنے اور ہی مرنے دی حقیقری استاد اللہ بخش فیلی صاحب استاد اللہ بخش فیلی صاحب عزیزان گرامی پہلی مرتبہ جناب دے اس کرم کرمپور شہر دے اندر جامع مسجد دے اندر خدمت دا موقع نصیب ہے اللہ جل شانہ اپنے نیک بندیاں دے تصدق بندے تسلک لال اپنے و منظور ہوئی ہے میرے کتاب حقیقت حقتر ان شاء اللہ باغ محبوب سیدی مرشدی امرتشی حضرت صاحب بیان فرمان گے میں جناب کے سامنے مختصر وقت کے اندر جنہ اللہ تعالی جنہ شاہ منظور ہوا گفتگو گا اللہ شان ہو شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے عزیزہ نے گرامی حق اور باطل شروع تو لگے آ رہے ہیں مختلف روپ دے اندر باطل اپنا مضمون چہرہ سامنے ہے لیکن اللہ جلا شاہ نے حق نو ہی مختلف شکل عطا فرما کے اس باطل دا کلا کما کرن واسطے ہے مثلا باطل جدو نمرود کی صورت آیا ہے حضرت سید ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے حق کی صورت بنا کے بھیجا اور باطل جدو بن کے آیا ہے اللہ جل شان نے اس باطل دا خاتمہ کرنے واسطے اپنا مرد حق حضرت موسا علیہ السلام بھیجے اس طرح جدو باطل یزید دی شکل چیا اور حق دی شکل سورت کے اندر امام حسین تشریف ہیں اس طرح چلتا ہی آیا سلسلہ ہر دور اندر باطل مختلف روپ وٹا کے آدھا رہا ہے کدے اکبر بادشاہ صورت کے اندر کدے مختلف فتنیا کی صورت دے اندر خصوصاً نبی پاک عزت و حرمت دے حرف اٹھا والے جدو وابیاں دیوبندیاں دی کی صورت باطل آئے اللہ جل شان ہوں اس وقت امام محل سنت امام احمد رضان و حق کی صورت بنا کے بھیجا اسی طرح سلسلہ چلتا چلتا جب مرزا قادیانی کی صورت کے اندر باطل آئے اور حق کی صورت سامنے سراپا حق بن کے میرے تاجدار لارے تشریف لیا سلسلہ رکیا نہیں ہے چلیا جا رہا ہے اس صدی کے اندر فرنگی تعلیم کا لباس اوڑ کے لبادہ اوڑ کے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 اس لادینی لادینیت کو پھیلانے کی صورت میں یعنی میڈیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ناپاک اذان لے کر یہ فرنگی تحریر کے جتنے بھی پیروکار مختلف لباد لبادوں کر آئے ہیں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 کہ باطل چھپ نہیں سکتا اور سو ڈیڑھ سو سال تو باطل اپنے آپ لکان کی بڑی کوشش کرتا سی بڑے بڑے رابر دیا آشینا میں جانا سی بڑے بڑے جبے پوبے پاون والیا دامن اندر لکنا چاہتا سی باطل اور لکیا بھی ہے لیکن اللہ تعالی نے فضل فرمایا اس صدی کے اندر مرد مجاہد میرے حضور استاد قبلہ چشتی صاحب کی صورت میں اللہ تعالی نے یہ مجاہد بھیجا انہوں نے آ کے حق نو علیحدہ کر دیتا ہے اور باطل نو علیحدہ کر دیتا ہے خوشامت والی گل نہیں ہر بندے دا دل تسلیم کرے گا جنہ فتنیا تو سید مرشدی دے توسل دے نال استاد صاحب کبلا نے جنا جنا فتنیا نو ظاہر کیا اگر انہاں دی حقیقت دا پتہ چل جائے اسان احسان ہوا نہیں کہ سارے اتنے قبلہ حضور سیدی و مرشدی حضرت صاحب دا اور استاد صاحب دا کہ اللہ تعالی نے اس دور کے اندر سانو صحیح کامل ایمان والا رستہ عطا فرما دیتا ہے اور دعا اللہ تعالی سانو کامل ایمان والی موت بھی عطا فرما دے جملے مینو آخان کی لوڑ اس واسطے پیے تاکہ پتا لگ جائے سڈے سامنے گل کھل جائے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 کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ نے مدنی تاجدار دے حکم دی عزت کنی کیتی ہے اور پھر ساڈے اندر بھی حکم مستفا دی تابے داری کا جذبہ بیدار ہو گئے اس نو بیان کرنے دی ضرورت اس واسطے پیش آ رہی ہے کہ اس وقت حکم رسول دی اہمیت سڈے دلوں ختم ہو گئی ہے تا کر کے ہر پریشانی ہر ذلت سڈا مقدر بن چکی ہے کیوں یہی حکم میری سالت ہی ہے ایڈی تابے داری کی برکت کے رب سونا رحمت کا فرمن اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے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 پیار ہوں ہتار جڑے پرندے نے انہوں بھی اپنے گوسلیاں چڑیا بھی اپنے آلڑیا بڑا پیار ہوں تار کر کے وہ شام واپس اپنے گھر آ جانے وتر تو بعد ہے مال کی ہے جی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 جب جان سے بندہ ہو نہیں ویستا مال جنہ مرضی لگ جائے جان بچا بچا کہ اور جان تو ایک چیز قیمتی ہے جنہوں آخر نے عزت کی آخر نے عزت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر جان بھی دینی پہ جائے تو عزت دار بندہ جان دے چڈ دے پر اپنی عزت نہیں جان د لیکن عزت دار روز چار نے وطن مال جان عزت ہر بندہ ان پیار کر د لیکن حکم رسول بھی حکم رسول بھی لو لے ہکم جدو آ جائے کہ وطن چڈ دو وطن چڈنا پی جائے مال دینا پی جائے مال دینا لے جاتے جان بھی واری آئے ہوئے رسول تان بھی قربان کر دیتی جاتی ہے اور اگر عزت بھی قربان کرنی پی جائے تو حکم رسول کی خاطر عزت بھی قربان کر دیتی جاتی ہے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 اور وطن سب تو پہلی گل وطن دی ہے نا وطن بھی عام نہیں تیرے میرے جیسا پاکستان دا وطن نہیں بلکہ مکے اور مدینے جیسا وطن چھڑے آیا جس مکے دی خاطر دنیا پیسے ہے ہزار روپے بھر کے جاندی ہے اس مکے مدینے نو نبی پاک دے یارہ نے نبی دے حکم دی خاطر چھڈ دیتا ہے مال بھی وارے نے جانا بھی واریاں نے عشتہ بھی واریاں نے تادی خاطر حکم رسول پورا کرنے کی خاطر کیوں انہوں نے مدنی تاجدار کی مبارک زبان تو اللہ تعالی کا یہ پاک کلام سنیا سی کیڑا ارشاد ربانی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بئن لهم الجنہ مدنی تاجدار دے صحابہ نے مدنی تاجدار مبارک کلمات قرآن پاک دے مبارک مدنی تاجدار زبانی سنے نے تا کر کے مدنی تاجدار دے غلامہ نے اپنے مال اپنی جانا اپنی عشتہ بھی مدنی تاجدار دے حکم مبارک قربان کر چھدیا نے شاہ مبارک دے اندر اللہ جلا کہ پر مومنہ دے مال اور انہوں دیا جانا جم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 پاک امام حسین سرکار نے اس مدینے نے چھڑ کے کربلا ول گئے کاڈی خاطر گئے مدنی تاجدار دے حکم نو پورا کرنے کی خاطر گئے جدو یزید یزید باطل دی صورت رسول اللہ دے حکم دی مخالفت کرن دی مخالفت کرنے دی صورت دے اندر سامنے آیا انہیں حکم رسالت دی مخالفت کیتی ہے تا کر کے مدنی تاجدار دے اس نواسے نے نبی پاک سرکار حکم دی قدر واسطے حکم دی واسطے مدینے دے تاجدار دے حکم دی خاطر اپنا سارا کنبا شہید کرایا جاگ رہے کہ نہیں میں اسی آواز نال بولو سبحان اللہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ مدنی تاجدار دے نواسے نے مدینے جیسا وطن چھڈیا ہے تو میں تو اپنے پاکستان وطن نو جفا مارنے آ سانو تے تعلیم وی انج دی دتی جاندی ہے سانو تے پڑھایا یہ جاندا ہے پہلے وطن وطن وطن وطن دا نارا لاونے آ جن ویکھو وطن وطن دی گل پیا کردا ہے پر مدنی تاجدار دے نواسے نے او تیرا وطن کی لکھو ہومن مدینے دے وطن کو قربان جاون مدینے جیسا وطن مدنی تاجدار دے نواسے نے قربان کر کے دس دکھتا ہے یارو وطن چھڈنا پہ جاوے وتی مدینے جیسا وطن چھڈنا پہ جاندہ پر نبی دے حکم نو چھڈیا نہیں جاندہ ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں میں وطن وطن کی گل کر کرنے سانو سبق پڑھایا جا رہا ہے پر مدنی تاجدار نواسے مدینہ چھڑ کے پی جاندے نے تا کر کے لم اقبال بولے آپ فرماند نے اگر ہاتھوں سجاتا ہے جائے سڈا تمان جڑا کلندر لاہور دا بیان اگے ملک اس جاتا ہے جائے اگر ملک ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے آقا حق کی نہ کر بے وفائی تو آقا میں حق سے نہ کر بے وفائی ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ہوں جو میں اس مدینے کی گل کرنے جس مدینے کی خاطر اپنا لکھا روپئے لے کے جانے مدینے مدینے کی گل کرنے مکا مکا پہ نبی ندی نے شاہ مکا بھی چڈی جا رہے ہیں مدینا بھی چڈی جا رہے ہیں حضرت سیدنا بلال ہو بلال تو زیادہ کوئی آشک ہو سکتا ہے اتنے ہے کوئی آشک بلال والوں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 مدنی تاجدار دے حکم دے عمل کر دیا ہویا مدینہ چھڑ کے اٹھے گئے نے اوتھے مدنی تاجدار دے حکم دے عمل کر دیا ہویا کر دیا ہویا اپنی زندگی اوتھے مٹا چھڈی ہوں حضرت سیدنا بلال بھی مدینے نظر نہیں آؤ گے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری جڑے مدنی تاجدار دے میزبان نے مدینہ شریف کے اندر سب کو پہلا میزبان نے آپ سرکار مکان مسلم دنیا کی جنگ دے اندر آپ لڑیا شہید ہو گئے آپ دا مدار بھی مدینے دے اندر نظر نہیں آتا کی مطلب کدے سوچے کیوں صحابہ نے دسیا سانو مدنی تاجدار دے حکم دے نال پیار جدو مدنی تاجدار دے حکم تے عمل کر لوا گے پھر جتھے بھی آوا گے مدینے والا آپ ہی اتنے آ جائے گا مدینے والے نے اتنے آپ ہی دید کرا دینی ہے جتھے بھی ہوئے بندہ اس گل دے اتنے تصدیق پیش کرتا جا مشکا شریف کی ادیس سنا دے حضرت معاوجن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جب مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن و روانہ فرمایا آپ سرکار گھوڑے دی مہار پھڑ کے جاندے نے تے حضرت معاوجن گھوڑے تے سوار نے مدنی تاجدار پیدل پہ جاندے نے غلام نو تے بٹھایا اپنے مطلب دی گل کراں گل بڑی اگر اینو وداواں تے کافی وقت لگ جانے گل کہ مدنی تاجدار جدوں مدینہ تو باہر آیا تاج بھارتوں اے لیا ہن جدوں آویں گا ہن جدوں آویں گا یا شادی قبر دی زیارت کرے گا ہوں ہو سکتا ہے تو ساری غیرت نہ کرے ساری قبر پہ آ جائے آپ حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے جب گل سنیے اکھا آ گئے مدنی تاجدار دی جدائی دا سن کے اکھا مبارکہ وچوں آنسو وگن لگ پے نے نیر وہاں لگ پے نے مدنی تاجدار پوچھ رہے ہیں مار کیوں رونے آ کر دے لے سونے جناب دی جدائی برداشت نہیں پی ہوں مدنی کاردار کی فرما نے مشکا کے حدیث مسلط احمد کے حوالے کے نال آپ فرما نے اولنا سبھی المتقون من کانو وحی سکانو جاگ رہے ہو در اچھی آواز نال بولو سبحان آپ فرما نے معاذ

توجہ نہیں کی ذرا اچھی آواز نال بولو سبحان ہوں مدنی تاجدار آپ آ جائیں جب حکم رسالت کی تابے داری